واقت بن محمد بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے نافع سے سنا انہوں نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسکین کو دیکھا وہ اس کے سامنے کھانا رکھتے رہے رکھتے رہے کہا وہ شخص بہت زیادہ کھانا کھاتا رہا انہوں یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آئندہ یہ شخص میرے ہاں نہ آئے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چوہتر